ساخر بن جوری نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ محسم میں پڑاؤ کرنے کو سنت سمجھتے تھے اور وہ روانگی کے دن زہر کی نماز حسبا یعنی محسم میں ادا کرتے تھے نافع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے وادی محسب میں قیام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اڑسٹھ